دا اگلی ڈکلنگ یہ ایک روشن موسم گرما کی دوپہر تھی ماں بطخ نے انڈے دینے کے کے لیے تالاب قریب ایک درخت کے نیچے خوبصورت جگہ تلاش کر لی تھی اس نے پانچ انڈے دیے اچانک اس نے محسوس کیا کہ پانچ انڈوں میں سے ایک انڈا مختلف تھا وہ تھوڑا پریشان ہو گئی لیکن اس نے ان کے پھوٹنے کا انتظار کیا ایک خوبصورت صبح آخر کار ایک ایک کر کے ایک کے بعد ایک انڈا پھوٹنے لگا پیپ پیپ بچے بولنے لگے تمام انڈے زندہ ہو گئے تھے بطخ کے سارے بچے انڈے کے خول سے نکل کر سر ہلا رہے تھے سب ٹوٹ گئے تھے صرف ایک کے علاوہ او کتنے پیارے بچے ہیں میرے کتنی قسمت والی ماں ہوں میں لیکن یہ پانچویں کو کیا ہوا ہے بدخ پریشان تھی یہ آخری انڈا تو کافی طویل وقت لے رہا ہے وہ انڈے پر بیٹھ گئی اور ساری گرم جوشی دے دی جتنی وہ دے سکتی تھی یہ بچہ سب سے خوبصورت بچہ ہوگا کیونکہ اس کا انڈا پھوٹنے میں بہت وقت لگ رہا ہے ایک خوبصورت صبح جب انڈا پھوٹا وہاں سے ایک بدسورت سرمئی رنگ والا بچہ نکلا بطخ کا بچہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے مختلف تھا وہ کافی بڑا تھا بلکہ وہ بدسورت بھی تھا میرے دوسرے بچوں میں تو ایسا کوئی نہیں دکھتا یہ بچہ تو شاید بدسورت ہے ماں بطخ اپنے اس بچے کو دیکھ کر حیران تھی اور بہت اداس بھی ماں کو امید تھی کہ ایک دن وہ اپنے بہن بھائیوں جیسا ہو جائے گا مگر دن گزرتے گئے اور بطخ کا بچہ بدصورت ہی رہا اس اس کے سبھی بہن بھائیوں نے مل کر کا مذاق اڑایا اور وہ اس کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے بطخ کا بچہ بہت اداس تھا تم بدصورت ہو <laughs> زمین پہ ایک بدصورت چیز کو دیکھے <laughs> ہاں یہاں سے بھاگ جاؤ تم بہت بدصورت ہو بدصورت شکل والی مخلوق ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلیں گے وہ وہ سب اس پر ہنسے بطخ کا بچہ بچہ بہت اداس تھا بدصورت تالاب کے پاس گیا اور اپنی شکل کو اس میں غور سے دیکھنے لگا کوئی مجھے پسند نہیں کرتا میں بہت بدصورت ہوں بطخ نے اپنے خاندان کو چھوڑنے کا اور جنگل میں کہیں دور جانے کا فیصلہ کیا بطخ کا بچہ بالکل اکیلا جنگل میں بھٹکتا رہا جلد ہی موسم سرما آ گیا چاروں طرف برف تھی بطخ کا بچہ اداس تھا اور وہ سردی سے کانپ رہا تھا کھانے کے لیے غذا اور رہنے کے لیے گرم جگہ کو وہ تلاش نہیں کر سکا وہ ایک بطخ کے خاندان کے پاس گیا انہوں نے اسے جھڑک دیا تم ایک بدصورت مخلوق ہو یہ بدصورت ساتھی کون ہے وہ مرغی کے گھر میں رہنے گیا وہاں پر اسے مرغیوں نے اپنی چونچ سے مارا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا وہ راستے میں کتے سے ملا کتے نے اسے دیکھا اور وہاں سے چلا گیا بطخ کے بدسورت بچے نے خود سے سوچا میں نہیں جانتا تھا کہ میں اتنا بدسورت ہوں کہ کتا بھی مجھے نہیں کھانا چاہتا بدصورت بچے نے دکھی ہو کر جنگل میں واپس بھٹکنا شروع کر دیا وہاں وہ ایک کسان سے ملا جو اسے اپنی بیوی اور بچے کے پاس اپنے گھر لے گیا لیکن وہاں پر رہنے والی ایک بلی نے اسے کافی پریشان کیا تو اس نے کسان کا گھر بھی چھوڑ دیا جیسے ہی موسم میں باہر آیا ایک بار پھر سب چیزیں تازہ اور ہری بھری ہو گئیں وہ چلتا گیا اور چلتا گیا اس نے ایک ندی دیکھی وہ دوبارہ پانی دیکھ کر بہت خوش تھا وہ اس ندی کے قریب گیا اور ایک خوبصورت راج ہنس کو کو تیرتے ہوئے دیکھا اس اس سے پیار ہو گیا بطخ کا بچہ خود سے شرمندہ تھا اور اپنی گردن نیچے کر لی سر نیچے کرتے ہی اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا اور حیران رہ گیا کافی پریشان ہوا وہ وہ اب بدصورت نہیں تھا وہ ایک خوبصورت راج ہنس میں بدل گیا تھا اب اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے الگ کیوں دکھتا تھا کیونکہ یہ تو ایک راج ہنس ہے اور وہ سب بطخیں تھیں اس نے اس خوبصورت راج ہنس سے شادی کر لی جس سے وہ پیار کرتا تھا اور اس کے بعد وہ ہمیشہ خوش رہنے لگا